حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہم یعنی ازواج متحرات میں سے کسی کی گود میں ہوتا تھا جبکہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور آپ قرآن پڑھتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر تین سو اکاسی